مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وزر پڑا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ نے سبھی اوقات میں وزر پڑے ہیں رات کے شروع میں درمیان میں اور آخر میں بھی لیکن آخری زندگی میں آپ کے وطر سحر کے وقت ہونے لگے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پینتیس